پیش کیے گئے ہیں اسی وجہ سے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے جمعہ کے خطبے میں اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے بعض صحابیات سے منقول ہے فرماتی ہیں کہ ہمارا گھر مسجد کے بالکل قریب تھا اور جب پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی آواز ہمیں سنائی دیتی تھی تو ہم نے سورہ قاف حضور کے خطبے کو سن سن ہی کے یاد کر لی الگ سے یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور واقعہ بھی یہ ہے کہ اس صورت کے مضامین پر آدمی اگر غور کرے تو ضرور اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی اور وہ کوشش کرے گا کہ میں ایسے کام کر کے جاؤں کہ مرنے کے بعد مجھے رسوائی اور شرمندگی کا سامنا کرنا نہ پڑے اور یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور مرنے کے بعد والی زندگی دائمی ہے اور اس زندگی میں جو آدمی شرائط پوری کر کے جائے گا وہی کامیاب ہو پائے گا محض امیدوں سے اور تمناؤں سے اور حسرت اور افسوس سے بعد میں کوئی بات بننے والی نہیں ہے اس صورت میں پینتالیس آیتیں ہیں اور تین رکوعات پر مشتمل ہے اور جو قرآن کی سات منزلیں متعین کی گئی ہیں ان میں سے آخری منزل اسی صورت سے شروع ہوتی ہے قرآن کو سات منزلوں میں بانٹا گیا ہے سہولت کے لیے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہفتے میں ایک قرآن پاک ختم کر لے تو ہر دن ایک منزل پڑھ لیا گئے تو سہولت رہے گی تو آخری منزل یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں سے آخر تک جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں وہ مفصل کہلاتی ہیں یہ زیادہ لمبی صورتیں نہیں ہیں دو رکو تین رکو چار رکو بس اسی کے اندر اور عموماً فجر کی نماز میں ان صورتوں کا پڑھنا مستحب اور مصنون ہے تو آغاز کیا گیا ہے لفظ قاف سے قاف اور یہ قرآن پاک کا ایک خاص انداز ہے کہ کچھ حروف ہیں جن سے صورتوں کی ابتدا اللہ تعالی نے کی ہے الفلام میم الفلام را کاف ہا یا عین صاد الف لام میم صاد الف لام میم را ہا میم عین سین قاف اور ان حروف کے بارے میں کچھ بتلایا نہیں گیا کہ ان سے کیا مراد ہے چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں جب یہ حروف آتے ہیں تو آگے لکھا جاتا ہے ان کی کیا مراد ہے اللہ ہی کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا اب بعض لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں کوشش کی ہے مراد تک پہنچنے کی لیکن وہ سب تخمینی باتیں ہیں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی حتمی بات یہی ہے اللہ کو پتا ہے کہ خواب سے کیا مراد الف لام میم سے کیا مراد اللہ ہی کو معلوم ورنہ بعض لوگوں نے فرمایا کہ قاف سے پہاڑ مراد ہے خاص قسم کا پہاڑ اس کو کہتے ہیں گو ہے قاف لیکن یہ خالی اندازے کی بات ہے بعض نے فرمایا کہ قاف اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے مگر یہ بھی کوئی حتمی بات نہیں بہرحال اس حرف سے آغاز ہو رہا ہے سورت کا اور پھر قرآن پاک کا ذکر ہے ول قرآن المجید یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے بزرگی والی کتاب ہے اس کے مضامین بڑے اعلی ہیں شاندار ہیں باوقار ہیں اور فرمایا جا رہا ہے کہ ان کفار و مشرقین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی باتیں سناتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے مرنے کے بعد نئی زندگی آنے والی ہے جب یہ بتلاتے ہیں تو کفار و مشرقین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں جب آپ کسی شخص سے کوئی ایسی بات کہیں جس پہ اسے یقین نہ آ رہا ہو تو وہ آنکھیں پھاڑ کے کہتا اچھا ایسا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اسی طرح جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں پیغمبر علیہ السلام ان کو بتلاتے ہیں کہ بھائی آخرت کی فکر کرو مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر کرو تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اچھا بھلا ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں کھکری ہو جائیں گی مٹی بن جائیں گے کیا دوبارہ بھی کوئی زندگی کا امکان ہے کیا ایسا ممکن ہے یہ ان کی گدی میں بات نہیں آتی اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ہوش میں رہو ذرا ہوش میں ہمیں سب پتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے بدن کا کون سا جز کس مادے میں تبدیل ہوا ہے کس شکل میں ہے کہاں موجود ہے کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو ہمیں پتا ہے اور جب ہم پہلی مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں تو دوبارہ بنانے میں کیا مشکل ہے جس اللہ نے پہلی مرتبہ بغیر کسی نمونے کے ہمیں وجود بخشا ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے تم نے اپنے اوپر ہمیں قیاس کر رکھا ہے ہوش میں آؤ ہوش میں ہمیں سب پتا ہے یہ زمین انسان کے بدن کو کس شکل میں تبدیل کرتی ہے کس مادے میں تبدیل کرتی ہے اس بدن کے اجزاء کہاں کہاں موجود ہیں کس طرح موجود ہیں کس صورت میں موجود ہیں ہمیں سب پتا ہے شیطان نے پٹی پڑھا دی پٹی پڑھا دی کہ مرنے کے بعد بہت پٹائی ہوگی لہذا ایسا کرو اپنے مردوں کو جلا دو اور جلا کے ان کی راک پہاڑوں پہ دریاؤں میں نالوں میں یہاں وہاں ڈال دو کہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گئے تو اس پہ سزا بھی کوئی جاری نہیں ہوگی یہی تو پٹی پڑھائی ورنہ اپنے ہی عزیز کو اپنے ہاتھوں سے جلانے کا کیا مطلب شیطان نے پٹی دی مسلم شریف میں روایت ہے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پرانی قوم کا ایک آدمی تھا مومن لیکن گنہگار اس نے کہا اپنے بچوں سے میں تمہیں قسم دیتا ہوں اگر تم میری سچی اولاد ہو تو مرنے کے بعد مجھے ضرور جلا دینا اور میری رات کو ہواؤں میں اڑا دینا اس لیے کہ میں بڑا گنہ گار ہوں میرا رب اگر مجھے پکڑ لے گا تو میری بڑی پٹائی ہوگی تم ایسا ضرور کر دینا وہ تو بیچارہ ڈر رہا تھا اللہ سے اس لیے اس نے بچوں سے یہ کہا بچوں نے ایسے ہی کیا جلا دیا ابا کو اور راہ گھوڑا دی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے جمع اسے بلایا اور یہ کہا اس کی سارے اجزا کو جو جہاں چلے گئے تھے رات بن گئے تھے ان سارے اجزا کو جوڑ دیا اللہ کے لیے کیا مشکل ہوئی سب کو اکٹھا کر دیا آرڈر دے دیا سارے اجزا پھر آ جاؤ وہ بن کے کھڑا اللہ نے پوچھا یہ کیا حرکت کی تو نے جلوا دیا اپنے کو دیکھ کیا ہوا جلوانے سے پھر آ گیا تو سامنے اس نے کہا جی بس مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا آپ کے عذاب سے اور کچھ نہیں اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ مومن سچا بندہ ہے واقعی ڈر کر کے ایسا کیا اللہ نے اسے معاف کر دیا کہ چلو تمہارے دل میں ہمارا ڈر ہے تو ہم نے تمہیں معاف کیا تو یہ تو حدیث میں بات آ گئی کہ اس کے دل میں ڈر تھا لیکن شیطان نے جو پٹی پڑھائی وہ ڈرنے ورنے کی بات نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ہاتھ ہی نہیں آئے گا اللہ کے رب العالمین کے ہاتھ ہی نہیں آئے گا اللہ تبارک کو تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بات ذہن سے نکال دو یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں قابو میں قدرت میں ہیں چاہے کوئی راگ بن جائے چاہے کوئی جانور اسے کھا لے چاہے مچھلیوں کی غذا بن جائے چاہے اسے کسی بھی حال میں رکھا جائے کیڑے مکوڑے اسے کھا جائیں لیکن ہمیں سب پتا ہے اور جب ہمیں سب پتا ہے تو ہم دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری طرح قاتل ہیں اس میں کسی کو ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں تو بات ماننی نہیں چاہے کیسے ہی اچھے سے اچھے انداز میں ان کو نصیحت کی جائے ان کو توجہ دلائی جائے مگر انہوں نے تو طے کر لیا نہ قرآن کو ماننا ہے نہ صاحب قرآن کو ماننا ہے عناد ہے اس کو کفر عناد کہتے ہیں زد ہے ہر درمی ہے تو دنیا میں ہر دھرمی کا کوئی علاج نہیں اور میں قسم ہے اس قرآن کی جو بہت شان والا ہے بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ان کو بڑا تعجب ہے کہ انہی میں سے اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے والا ان کے پاس بھیجا گیا ہے پیغمبر علیہ السلام بڑا تعجب کرتے ہیں یہ کیسے رسول بن گئے یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے بازاروں میں جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور میں عجيب کافر کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات کیا عجیب بات ہے ذلك رجع بعيد کہ کیا ہم جب مر چکے اور ہو جائیں مٹی تو پھر دوبارہ لوٹ آنا یہ بہت دور کی بات ہے یعنی یہ سب کچھ ہونے والا نہیں مر گئے تو مر گئے بس قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب نس ہم کو معلوم ہے جتنا گھٹاتی ہے زمین ان میں سے ہمیں سب پتا ہے زمین کیسے کھا رہی ہے کس شکل میں کھا رہی ہے کس چیز میں ان کے اجزاء تبدیل ہو رہے ہیں ہمیں سب پتا ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے لوح محفوظ میں ہر شخص کے بارے میں پوری تفصیلات موجود ہر شخص کے بارے میں کب پیدا ہوگا کس یہاں پیدا ہوگا کس خاندان میں پیدا ہوگا کتنی عمر ہوگی کیسا اس کو رزق ملے گا اچھے اعمال کرے گا برے اعمال کرے گا مومن ہوگا کافر ہوگا سب پتا ہے اور یہ ساری چیزیں لوہے محفوظ میں پہلے سے متعین وہ ایندھنا کتاب حفیظ اس میں ذرہ برابر تخلف ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے بل كذبوا بالحق لما جاء کچھ نہیں یہ لوگ جھٹلاتے ہیں سچے دین کو جب ان تک پہنچ چکا سو وہ پڑے ہوئے ہیں ایک شک والی بات شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں تو ماننا ہے ہی نہیں اس لیے قرآن کی آیتیں آتی ہیں پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات سامنے آتی ہیں آتے ہیں لیکن وہ اسے کسی طرح بھی تسلیم کرنے پہ تیار ہیں اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے اور ہر طرح کے شکوق اور شبہات سے محفوظ فرمائے اور آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ